كتابيه إن حافية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما إما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنه عالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله everyone together سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Every time when I'm awake All things that I see I know it's hard to believe But it's from the Almighty all the leaves that fall from the tree, every plant that grows on land, all the waves that flow in the sea, it's by His command. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله To Allah do I return Paradise is what I'll earn if I work hard and pray to my Lord every day. So Allah gave me the give me the strength, show me the way the Prophet went. Let me hold tight to your rope Without Islam there is no hope Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha الله Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha الله Ya Allah, I thank you for my clothes and my food. As I live throughout this test, I remember of being blessed. Ya Allah, hear my dua. Please help your ummah. Ya Allah, Ya dua. please help your Ummah so that we can all unite and praise you day and night. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی دربار رسالت کی وہ گڑی ہوگی حسان کے ہو پہ جب نعت نبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے ہو پہ جب نعت نبی ہوگی بو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے بو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی کیا بزم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 تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ پچھلی ستائیس راتوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تراوی میں سن رہے تھے اور آج الحمدللہ یہ کلام پاک مکمل ہو گیا اللہ ہمارے پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم قرآن کی مجلس کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمائے میرے بھائیوں بڑی مبارک یہ گھڑی ہے بڑی مبارک یہ رات ہے آخری عشرے کی تاک رات ہے ہو سکتا ہے اللہ نے اگر آج شب قدر رکھی ہو تو وہ بھی مبارک رات ہے قرآن یہاں پر ختم ہوا ہے تو بڑی پیاری یہ رات ہے اس سے پہلے کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں سب سے پہلے فرض ہمارا یہ بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَشْكُرِ یشکر لَمْ یشکر اللہ کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا آج میں اپنی طرف سے ہماری مسجد کی طرف سے مسجد کی کمیٹی کی طرف سے مسجد کے ایک ایک مسلی کی طرف سے ہمارے ان تینوں حافظوں کا بہت بہت تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم ہمیں سنایا اللہ ان کے سنانے کو قبول فرمائے اللہ انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے اور الحمدللہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ یہ ستائیس راتیں جو ہماری تراوی میں گزری ہے کتنا بہترین قرآن کریم ہماری مسجد میں پڑھا گیا کتنی عجیب جاجیبیت تھی ان لوگوں کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے والدین کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے یہ تین حضرات ہمارے سامنے پورا مہینہ تلاوت کرتے رہے پہلی چار رکعت پڑھانے والے ہمارے حافظ سیف الدین حافظ سیف الدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بستتن فی العلم والجسم بنایا بنایا کہ شیخ عبد الرحمن سدیس کا سٹرکچر بھی دے دیا اور آواز بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں واقعتاً شیخ عبد الرحمن سدیس کی طرح بنا دے ہم خود جانتے ہیں کتنے پیارے انداز میں اس بچے نے ہمارے سامنے قرآن کو سنایا کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے ہم تو سب کہتے تھے لوکل لیڈ کہ یہ تو ہمارا لوکل لیڈ ہے روزانہ مسجد میں آتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ نے اس کے اندر ایسے ٹیلنٹ چھپا کر رکھے تھے وہ تو جس وقت یہ بچہ مسلح پر آیا تب ہمیں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے نوازا ہے اور حافظ سیف الدین تو میرے پاس پڑتا ہے پورا سال لاسٹ ایئر میں نے اسے دارالعلوم میں عربی گرامر پڑھایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اندر سے شیخ سدیس ہے برحال الحمدللہ جب ہم نے قرآن کریم سنا تب پتا چلا اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے یہ بچہ ابھی عالم بن رہا ہے عربی دوم اس نے مکمل کر لیا ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اسے عالم کامل بنائے ہم اس بچے کے بھی اور اس کے والد صاحب کے جناب حسین بھائی کے بھی تہے دل سے مشکور ہے اور ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں الگ الگ آواز میں لہجے میں بڑے پیارے انداز میں ہم نے ان سے سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے دوسرے نمبر پر ہمارے مسلح پر دوسری چار رکعت کے لیے آئے حافظ عبداللہ حافظ عبداللہ کو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے حافظ عبداللہ انڈیا سے آئے اور ایک ہفتہ ہوا تھا مجھے پتا چلا میں نے ان سے اور ہمارے جناب خالد بھائی سے بات کی کہ الحمدللہ میں نے انڈیا باقاعدہ فون کیا اور ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا اسے قرآن بہت اچھا یاد ہے اور قرآن تجویز سے پڑھتا ہے اسی وقت میں نے خیال کیا ابھی تو آ کر ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا انڈیا سے اور ہم نے ان کو ریزرو کر لیا اور حافظ عبداللہ کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا بچپن میں میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت حافظ عبداللہ کے مرحوم والد صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مولانا عبدالسمد صاحب اس کے والد صاحب تھے اور یہ ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے ہم چھوٹے تھے وہ عمر میں بڑے تھے وہ آگے کی کلاس میں تھے لیکن ہم نے ایک ہی ساتھ میں مدرسے میں زمانہ گزارا ان کے والد صاحب نے اور ہم نے لیکن اللہ کی کچھ مرضی تھی کہ حافظ عبداللہ کی عمر صرف پانچ سال کی ان کی بہن کی عمر گیارہ مہینے کی اور اچانک ایک مرتبہ کھانا کھاتے کھاتے ان کے والد کے سینے میں درد ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے یہ بچہ پانچ سال کا یتیم ہو چکا تھا بہن اس بچے بہن گیارہ مہینے کے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بڑی ہمت دی بڑی محنت سے پال پوس کر اپنے اس بچے کو بڑا کیا باپ کا سایہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے بھائی خالد کو کہ الحمدللہ ان کے ذریعے سے یہ بچے یہ سب یہاں پر آ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے واقعتاً سوچئے کہ جب اس والد صاحب کو اللہ کی طرف سے یہ میسج ملے گا کہ آپ تو قبر میں سوئے ہوئے ہیں آج آپ کے بیٹے نے قرآن کریم ختم کیا ہے اس باپ کو اس کی روح کو کتنی کتنی راحت پہنچے گی اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کی والدہ کو ہمت نصیب فرمائے ہم ہمارے بھائی خالد کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے فوراً منظور کر دیا جب انہیں انہیں ہم نے دعوت دی اور الحمدللہ بہت ہی پختہ اس بچے کو یاد ہے اور جو حافظ ہے وہ سمجھ سکتے ہوں گے ورنہ اکثر کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ کتنے اچھے انداز میں ان تینوں نے آپ آپس کے اندر اس قرآن کریم کو ختم کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میں محسوس کرتا تھا کسی سے کوئی زبر میں مسٹیک ہو گئی کسی سے کوئی زیر میں مسٹیک ہو گئی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ہم گرپ نہیں کر پاتے تھے لیکن الحمدللہ یہ ایسا کور کرتے تھے کہ جب نیکسٹ حافظ آتا تو جو مسٹیک ہوئی ہے اسے ریپیٹ کر کے صحیح کر دیتا تھا ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور قرآن کریم اتنی صحت کے ساتھ میں پڑھا گیا اللہ تبارک و تعالی اس حافظ عبداللہ کو بھی بہترین فیوچر سے نوازے اور اللہ تعالی ہمت کے ساتھ میں اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم ان کے بھی تہے دل سے مشکور ہے اور اب آئیے ہماری آخری بارہ رکعت پر ہماری آخری بارہ رکعت پڑھائی مولانا محمد نے جو لیسٹر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سناتا ہوا چلو چار سال پہلے کی بات ہے میرا بیان غالباً والسول میں تھا رمضان کے مہینے میں بیان ختم ہو گیا ہمارے جو ساتھی تھے ہم نے مشورہ کیا کہ افطاری کر کے فوراً لیسٹر پہنچ جاتے ہیں اور مسجد عمر میں نماز پڑھتے ہیں تو بیان کے بعد ہم سیدھے لیسٹر مسجد عمر میں چلے گئے اور چار سال پہلے آپ کو یاد ہوگا میرے پیر کا آپریشن ہوا تھا تو میں کرسی پر نماز پڑھتا تھا تو میں نے پیچھے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیا تراوی شروع ہو گئی اب جب یہ تراوی شروع ہوئی اور مولی محمد اس وقت مسجد عمر لیسٹر میں تراوی پڑھاتے تھے تو یہ جب تراوی میں نے سنی تو میں تو حیران ہو گیا اتنے اچھے انداز میں یہ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے میں تو واقعتاً کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں یہ بیسٹ تراوی تھی جو میں نے یو کے میں سنی تھی جب میں نے یہ آواز سنی تو میں دل میں سوچنے لگا کون ہے یہ لڑکا اور کتنی اچھی یہ تراوی پڑھتا ہے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا میں تو پچھلی صف میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی تراوی ختم ہوئی وطر پڑھ کر ہم واپس بلیک بن آ گئے لیکن دل میں ایک جذبہ تھا ایک خیال تھا کہ کون ہے یہ لڑکا جس نے فلا فلا رکعت پڑھائی تھی یہاں پر جب میں پہنچا میں نے کچھ ساتھیوں کے سامنے تذکرہ کیا اور میں نے کہا کہ بھائی مسجد عمر لیسٹر میں فلا رکعت میں نے سنی ہے ایک طالب علم تھا بہت اچھی طرح بھی پڑھا رہا تھا یہ کون ہے لیکن دیکھو کہتے ہیں نا when there is a will there is a way ہوا یہی کہ جب میں یہ پوچھتا رہا تو پتا چلا کہ ہمارے حاجی اسماعیل بھائی ولی کے یہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے میں نے کہا یہ موقع تو بہت اچھا ہے خیر لیکن اب ان کو یہاں کیسے لاؤں اور بس ایک تمنا تھی دل میں کہ کاش یہ بچہ ایک دن آ جائے اور مسجد انیس الاسلام میں تراوی سنا دے یہ دل کی تمنا ہے لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ جو بچہ مسجد عمر میں اتنی بڑی لیسٹر کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہو اور اتنا ان کے درمیان میں مقبول ہو اس کو ہم یہاں کیسے لے کر آئیں گے اور وہ جانے کیسا دیں گے لیکن دل میں خیال تھا کبھی تو یہ بھی خیال آتا کہ یہ امپوسیبل ہے مولی محمد ہماری مسجد میں آ ہی نہیں سکتے ہیں لیکن پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ امپوسیبل خود میسج دیتا ہے آئی ایم پاسبل ہے نا امپوسیبل سے یہی میسج نکلتا ہے آئی ایم پوسیبل تو میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو اللہ رستہ راستہ کرے گا میں نے حاجی اسماعیل بھائی وغیرہ سے پوچھا تو پتا چلا ان کے والد صاحب مولانا محبوب علی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے ان کے والد کا بھی پتا چلا لیکن لاہے کیسے مسجد عمر والے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ چار سال پہلے کی بات ہے سچی تمنا تھی ایک سچی امید تھی تین سال دو سال ایک سال سال اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال اسے ہماری مسجد میں حاضر کر دیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے ایسے غیب سے اسباب پیدا ہوئے ہیں بس دل میں تڑپ تھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ امید پوری ہوگی لیکن الحمدللہ میں نے مولانا محبوب علی صاحب سے جو ان کے والد صاحب ہیں ان سے بات کی میں نے اور میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر اگر اس سال موقع مل جائے الحمدللہ انہوں نے کہا یہ بچہ آئندہ سال جماعت میں ایک سال کے لیے جانے والا ہے تو کوئی بات نہیں اس سال یہ آپ کی مسجد میں آ جائے گا اتنی خوشی ہوئی مجھے اور میں نے فوراں کہا کہ ابھی سے پہلے ہی فون پر کہہ دیا بارہ رکعت یہ پڑھائے گا ان کے والد صاحب نے اسے بھی منظور کر لیا مولی محمد نے بھی منظور کر لیا اور الحمدللہ ساری باتیں طے ہو گئی اس کے بعد میں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بارہ رکع تراوی پڑھانے کے لیے آئیں گے اچانک ہمارے مولانا شعیب صاحب دامت برکاتم ہماری مسجد کے امام ان کا عمرے کا سفر پیش آ گیا جب یہ پتا چلا پھر میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ اب اس کو تراوی بھی نہیں پڑھانی ہے میرے ساتھ امامت بھی کرنی ہے الحمدللہ اسے بھی انہوں نے منظور کر لیا اور آپ نے دیکھا یہ ستائیس راتیں گزری ہے کہ ماشاءاللہ اللہ بہترین امامت بھی انہوں نے کی اور بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم ہمیں سنایا اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے حاجی اسماعیل ولی صاحب کا کہ اصل تو یہ مسجد کے مہمان ہیں مسجد کی ذمہ داری تھی ہم انہیں ایکوموڈیٹ بھی کرتے ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کرتے لیکن ہمارے حاجی اسماعیل بھائی ولی کے یہ قریبی رشتے دار ہیں انہوں نے یہ ساری ذمہ داری لے لی کہ میں ہی اپنی طرف سے کھانا بھی کھلاؤں گا میرے یہاں پر بھی یہ بچہ رہے گا اور الحمدللہ ہم نے دیکھا یہ ستائیس راتوں میں کتنے اچھے انداز میں ہم نے ان سے قرآن کریم کو سنا اور آج نظم نعت سن کر تو ایسے لگا کہ اب روز نعت بھی پڑھانی پڑے گی کیا خیال ہے آپ کا اب تو ایسا لگتا ہے کہ روز ناد بھی ان کو پڑھانی پڑے گی ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو قبول فرمائے اسے برائٹ فیوچر نصیب فرمائے ایک تمنا تھی کہ اللہ اس بچے کے ذریعے سے اس کو ہماری مسجد میں بھیج دے یہ ہمارے یہاں پر تراوی پڑھائے الحمدللہ مولی محمد نے تراوی پڑھائی لیکن ہم بہت لالچی ہے نا ابھی تو تراوی ختم نہیں ہوئی سب نے کہنا شروع کر دیا اوتاور سے بھی ایاں جاؤ جو نیکسٹ ایئر بھی آپ کو یہاں پر آنا ہے اور میری خود کی بھی یہی تمنا ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر یہیں پر آئے لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ جماعت میں جا رہے اور ایک سال کے لیے جا رہے ہیں بہرحال میں آج مسجد انیس الاسلام کی طرف سے انہیں اوپن انویٹیشن دیتا ہوں یہ مسجد آپ کی ہے جب جی چاہے اس کے اندر چلے آنا ہم تو ہر وقت نظریں بچھا کر آپ کا انتظار کریں گے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی برائٹ فیوچر نصیب فرمائے تو یہ ہمارے تین حفاظ کرام کا ایک حلق چھوٹا سا انٹروڈکشن جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیسے قیمتی حفاظ کرام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے میں تینوں کے والد کو اور والدہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کا میں تہے دل سے مشکور ہو مولانا محبوب علی صاحب کا بھی تہے دل سے مشکور ہو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کے رات میں جمع ہونے کو قبول فرمائے میرے بھائیوں بڑی مبارک رات ہے اخیر میں ابھی نات پاک ہم نے سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں معلوم ہوا آئیے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حدیث پاک سناؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آسمان اور سات زمین کو اللہ نے پیدا کیا سات آسمانوں اور سات زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ سات زمینیں جو اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اگر ان سات زمینوں کو لپیٹ دیا جائے انہیں فولڈ کر دیا جائے اور پہلے آسمان کے مقابلے میں سات زمینوں کو رکھا جائے تو یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ سات زمین ایک انگوٹھی کی سائز کی معلوم ایک رنگ کی سائز کی معلوم ہوگی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دوسرے آسمان کو پیدا کیا اور دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے ساتوں زمینوں کو لپیٹو پہلے آسمان کو لپیٹو سب کو اندر ڈالو تو دوسرے آسمان کے مقابلے میں یہ سب ایک رنگ کی سائز کے معلوم ہوں گے ایک انگوٹھی کی سائز کے معلوم ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے سات زمین لپیٹو دونوں آسمانوں کو لپیٹو اور تیسرے آسمان کے مقابلے میں کھڑا کرو تو یہ بھی انگوٹھی کی طرح معلوم ہوں گے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتواں آسمان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے سات زمینوں کو لپیٹو چھ آسمانوں کو لپیٹو اگر ساتویں آسمان کے مقابلے میں میں رکھا جائے تو وہ ایک انگوٹھی کی طرح معلوم ہوگا اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بڑے آسمان ہے اور اب سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمینوں کو لپیٹو ساتوں آسمانوں کو لپیٹو سب کو لپیٹ کر اللہ کی کرسی کے مقابلے میں رکھا جائے تو یہ سات زمین اور آسمان ایک انگوٹھی کی طرح معلوم ہوں گے اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس میں سما جائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمین کو لے لو ساتوں آسمان کو لے لو کرسی کو لے لو اور ان سب کو لپیٹ کر اللہ کے عرش کے مقابل مقابلے میں رکھ دو تو یہ سب ایک انگوٹھی کی طرح نظر آئیں گے اس سے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا کتنا عظیم ہوگا قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا اللہ تبارک و تعالی اس عرش پر جو اتنا عظیم ہے جو ساتوں زمین ساتوں آسمان اور کرسی سے بھی بڑا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی جلوہ فروز ہے یہ عرش اتنا بلند ہے اتنا عظیم ہے اور اب میرے بھائیوں جو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سنو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تمام فقہا تمام صلحا تمام محدثین تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں روز اقدس ہے جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا وہ مٹی جو میرے نبی کے بدن سے لگتی ہے وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے اندازہ تو لگاؤ کہ میرے نبی جہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جو مٹی میرے زمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگتی ہے تمام فقہ علماء کا فتویٰ ہے فیصلہ ہے متفق علیہ کہ زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی عدیم ہے اور اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقام دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا معلوم یہ ہوا ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش اور کرسی کے مقابلے میں اگر کوئی سب سے بلند مقام والے ہیں تو وہ آقا مدنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس نبی کی شان ایسی نرالی ہے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ زمین اتنی قیمتی بن گئی بلکہ نبی جہاں پر آرام فرما ہے ہمارے نبی نے فرمایا ما ما و و ممبری بیتی من ریاض الجنہ کہ ممبر کے درمیان میرے گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ تو جنت کی کی آری ہے وہ تو جنت کا ایک حصہ ہے اور آج بھی جب ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں تو لائٹ گرین کلر کا کارپیٹ جو بچھا ہوا ہے وہ پورا علاقہ جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے جنت کی کیاری کہلاتی ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے آپ جہاں لیٹ گئے وہ زمین مبارک ہو گئی جہاں پر لیٹ گئے اس کے قریب جنت کا ٹکڑا چھا گیا یہ شان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جب بھی کسی نے ہمارے نبی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی ہے اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا جب بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا اللہ نے مہلت دی لیکن ایک وقت آیا اللہ نے سب کو تباہ اور برباد کر دیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ کا کونکرر بنا دیا اور ساری چیزوں پر اللہ کے رسول کو اللہ نے حکومت نصیب فرما دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی کسی نے نبی پر غلط نگاہ اٹھائی اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا آپ کو ایک واقعہ سناؤں سیریا کا واقعہ شام میں ایک بادشاہ تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بادشاہ تھے وہ رات کو سو گئے بڑے اللہ کے ولی نیک بادشاہ تھے سیریا میں رہتے تھے رات کو سوئے رات کو خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ نور الدین مجھے دو آدمی بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا مجھے دو آدمی بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں اور بادشاہ نور الدین زنگی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں یہ فرمایا اور ان دونوں آدموں کی آدمیوں کی صورتیں بھی مجھے بتائی گئی دونوں آدمی بتلائے کہ یہ دو آدمی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تو اٹھے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کو خواب میں دیکھو وہ خواب سچا ہوتا ہے شیطان نبی کی شکل میں کبھی نہیں آتا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا فوراں سیریا سے نکلے سیدھا مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے گورنر سے بات کی اور کہا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی دو آدمیوں کی شکلیں مجھے بتائی گئی اور کہا یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اس لیے تم ایک کام کرو مدینہ کی باؤنڈری کو سیل کر دو پورے مدینہ میں ناکہ بندی لگا دو کوئی سے باہر نکلنے نہ پائے اور جتنے مرد ہیں سب کو میرے سامنے لاؤ میرے نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا ہے میرے نبی نے اگر خواب میں مجھے بتلایا ہے مجھے وہ دونوں آدمی ملیں گے اور پتا چلے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ مدینے کی باؤنڈری کو سیل کر دیا گیا حکم دیا گیا مدینے کا ہر آدمی آئے اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو اپنا چہرہ بتائے لوگ آ رہے مدینے والے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر ایک کو دیکھ کر کہہ رہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے خواب میں مجھے یہ نہیں بتایا گیا اس طریقے سے معاملہ ہوتا گیا اخیر میں مدینہ کے گورنر نے کہا جتنے لوگ تھے سب آپ کے پاس آ گئے اب مدینے کا کوئی آدمی باقی نہیں رہا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امپاسیبل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں مجھے فرمایا ہے نبی خواب میں آئے غلط نہیں ہو سکتا ہے ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا تو کسی نے کہا ہاں دو آدمی ہے قبرستان میں رہتے ہیں جنت البقی قبرستان میں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہے وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں دونوں بالکل فقیر ہے اللہ اللہ کرتے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں ہیں کسی نے جا کر کھانا دیا کھانا کھا لیا ایک چھوٹا سا ٹینٹ بنایا ہے اسی میں دونوں رہتے ہیں جب یہ پتا چلا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ اور جیسے ہی ان دونوں کو لایا گیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی دونوں اللہ کے دشمن ہے یہی دونوں شخص ہے جن کو رات میں میں نے خواب میں دیکھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں یہ کوئی درویش نہیں ہے یہی دونوں اسلام کے ایمان کے دشمن ہے فوراً ان دونوں کو پکڑا اور سارے لوگ خیمے کے پاس گئے ان کے خیمے کو کھولا گیا چیک کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ یہ دونوں کے دونوں نے اپنے خیمے سے جنت البقی قبرستان سے زمین سے ایک ٹنل بنایا تھا اور وہ نبی کے قدموں تک پہنچ گئے تھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک سرنگ بنائی تھی اور وہ نبی کے قدموں تک پہنچ گئے تھے تحقیق پر چلا دونوں مسلمان بھی نہیں ہے عیسائی ہے اور اس مقصد سے آئے تھے کہ ٹنل سے سرنگ سے اندر جائیں گے نبی کو لے کر آئیں گے اور نبی کو لے کر چلے جائیں گے اور پھر لوگوں کو کہیں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ حجرے میں ہمارے نبی موجود ہے حجرہ تو بالکل خالی اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے یہ پلاننگ تھی ان کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹنل سے اس سرنگ سے لے کر جائے جب پتا چلا اور یہ معلوم ہوا تو اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں بتلایا تھا بالکل صحیح بات تھی کہ یہ دونوں دشمن تھے جو ڈھونگ کر رہے تھے اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے کب برداشت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی اسباب میں خواب بتلایا گیا اور اسی وقت ان دونوں کو لایا گیا اور دونوں کو مدینہ میں قتل کر دیا گیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ شان دنیا والوں کو بتا دی اور اتنا ہی نہیں اس وقت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج یہ ہوا ہے آئندہ پھر کوئی کر سکتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزے اقدس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کو کھودا جائے کھودا گیا کھودا گیا ڈگ کیا گیا اتنے ڈیپ تک گئے اندر سے پانی نکلنے لگا اس کے بعد نور الدین زنگی نے کہا اب اندر لیڈ ڈالا جائے سیسا ڈال دیا جائے چنانچہ جہاں تک زمین کو کھودا گیا تھا فور سائٹس پر لیڈ ڈالا گیا ڈالتے گئے ڈالتے گئے اور اس طریقے سے اسے بند کر دیا گیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے ہمیشہ کے لیے اسباب کے درجے میں یہ حفاظت کر لے گئی بہرحال یہ شان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی نے غلط نظر اٹھائی ہے اللہ نے اسے بھی نہیں بخشا وہ نبی تو ایسے پیارے نبی تھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہاتھ اٹھا لیتے اللہ فیصلے فرما دیا کرتا نبی ہدایت کی دعا مانگتے اللہ لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہمارے نبی جو مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ایک آدمی ایک دیہاتی جو مدینہ کے دیہاتی علاقے میں رہتا ہے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا حلقنا یا رسول اللہ حلقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے آج بارہ سال ہو گئے ہیں ہمارے علاقوں میں بارش ہی نہیں ہو رہی اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ کے نبی کچھ کیجئے اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا فرمائے اللہم اللہم سی سیبا نافیا اللہم سقیا نافیا اللہ بارش برسا دے اللہ بارش برسا دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان ہے اللہ کے نبی نے دعا فرمائے اس سے پہلے کے نبی ہاتھ نیچے رکھ مسجد نبی کے چھت سے ہم پر پانی ٹپکنے لگا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اتنی اتنی برسات ہوئی ہوئی ہے ہے ہے بارش صحابہ کا بیان جمعہ کی نماز کے بعد جب ہم گھر پر گئے ہیں ہمارے کپڑے بھی بھیگ گئے بدن بھی بھیگ گئے بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ایک ہفتے تک بارش ہوئی دوسری جمعہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پھر وہی دیہاتی صحابی دوڑتے ہوئے آئے حلقنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے ہمارے نبی نے فرمایا اب کیا معاملہ ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی راستے بھر گئے درخت گر گئے کافی جگہ پر پانی بھر گیا ہے کہیں فلڈ نہ جائے آپ دعا کرو کہ اللہ بارش کو روک لے آپ دعا کرو کہ اللہ بارش کو روک لے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائے اللہ اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا کہ اللہ تو جنگلوں میں بارش برسا مولا تو دریاؤں میں بارش برسا مولا تو بیابانوں میں بارش برسا لیکن اللہ مدینے میں بارش کو بند کر دے جب ضرورت ہو تو پھر سے برسا دینا صحابہ کرام کا بیان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اس کے پہلے کے نبی ہاتھ نیچے رکھتے آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے بلکہ مدینہ پاک میں جب بھی یہ معاملہ ہوا بارش کا مسئلہ آیا لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے دعائیں کرواتے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے اور اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دیتا تھا لیکن ایک وہ دن بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا حضور دنیا سے چلے گئے اور پھر ایسا وقت بھی آیا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے سارے لوگ پریشان ہیں تو اس وقت لوگ صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے آپ دعا فرمائیے اور صحابہ کا بیان ہے وہ نبی کی صحبت کی برکت تھی عباس ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ بارش کو برسا دیتا تھا وہ زمانہ بھی آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا پھر ایسے اوقات آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو لوگ سارے تکلیف میں اب کس کے پاس جائیں نبی دنیا سے چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ایسے وقت میں جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں یاد آتی ہے لوگوں کو یاد آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری امت کی ماں ہے صحابہ کرام آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی دنیا میں نہیں حضرت عباس دنیا سے چلے گئے بارش مدینے میں نہیں برس رہی ہے کیا کرے ہم کے بارش برسے میرے بھائیوں غور سے سننا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا عجیب مشورہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پر میرے نبی کا روزہ اقدس ہے جہاں پر میرے نبی کا روزہ اقدس ہے اس کے اوپر جو روف ہے جو چھت ہے اس میں ایک چھوٹا سا ہول کر دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پر نبی کا روزہ جو اوپر چھت ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دو سوراخ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گا جب نبی کی چھت پہ نبی کے روزے کے اوپر چھت سے سوراخ ہوگا انشاءاللہ اللہ بارش برسائیں گے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اوپر چڑھ کر چھت پر ایک چھوٹا سا ہول کیا سوراخ کیا صحابہ کا بیان ہے ابھی تو سوراخ ہم نے کیا ہے نبی کا روزہ آسمان پر متوجہ ہوا اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی پھر تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جب بھی مدینے میں کوئی پرابلم ہوتا ہم نے اس سوراخ کو کور کر کے رکھا تھا اس پر لڈ ڈال دی تھی اسے کور کر دیا تھا بارش نہیں ہوتی جا کر سوراخ کھول دیتے بارش برسنا شروع ہو جاتی اس طریقے سے بڑی آسانی ہو گئی جب بھی کوئی معاملہ آیا ہم نے وہ سوراخ کھولا اللہ نے بارش کو برسا دیا زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا اور اور میرے بھائیو یاد رکھنا آج جو ہمیں گمبت خضرہ نظر آتا ہے جو گرین ڈوم نظر آتا ہے گرین ڈوم نظر آتا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھا صرف چھت تھی وہ سوراخ تھا جو کورڈ تھا six hundred and seventy eight میں six hundred and seventy eight ہجری میں ملک منصور نام کے ایک بادشاہ ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ایک گنبد بنایا جائے اور اس وقت انہوں نے ایک چھوٹا سا گنبد بنایا جو وائٹ تھا یا سلور تھا جس کو عربی میں القبت البیضا لکھا گیا ہے کہ ایک وائٹ گنبد بنایا گیا لیکن خیال اس کا رکھا گیا کہ جہاں پر وہ سوراخ ہے اسی کی سیدھ میں اس گنبد میں بھی سوراخ بنا دیا جائے چنانچہ وہ سوراخ وہیں پر باقی رہا اور آگے گنبد میں بھی بنا دیا گیا یہی معاملہ تھا جب بھی مدینہ میں بارش نہیں ہوئی سوراخ کی لڑ کو کھول دیا اللہ بارش کو برسا دیتا تھا یہ سکس سیونٹی ایٹ ہجری میں ہوا اس کے بعد ایٹ ایٹی سکس ہجری میں ایک اور ملک آئے ملک اشرف سلطان اشرف انہوں نے وہ جو چھوٹا گنبد تھا اس کے اوپر ایک اور گنبد بنایا جو چھوٹا گنبد تھا اس کے اوپر یہ اس سے بڑا گنبد بنایا لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں سے وہ سوراخ پہلے گنبد میں گیا ہے اسی جگہ پر دوسرے گنبد میں بھی اتنے سوراخ کو باقی رکھا تاکہ وہ سوراخ باقی رہے اور یہ دوسرا گنبد ایٹ ایٹی سکس ہجری میں بنا یہ بھی وائٹ یا سلور کلر کا تھا اس کو بھی قبت البیضا کہا جاتا تھا اس کے بعد میں 1233 تھری ہجری میں ملک محمود وہاں پر سلطان بنے اور ملک محمود نے تیسرا گنبد بنایا پہلا چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر تیسرا گنبد بنایا اور تیسرے گنبد کو بنایا گیا یہ بھی وائٹ کلر یا سلور کلر کا تھا جو قبت البیضہ کہا جاتا ہے اور اس میں وہ جو سوراخ تھا اسی کی سیدھ میں تیسرے گنبد میں بھی سوراخ کو رکھا گیا اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتلاؤں مدینہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ آج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو گنبد ہے وہ کل تین گنبد ہے چھوٹا پھر اس سے بڑا اور اب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سب سے بڑا ہے یہ 1233 ہجری میں بنایا گیا تھا اور 1255 ہجری میں سارے لوگوں کے مشورے سے اس کو گرین کلر کا بنا دیا گیا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ گرین ڈوم گمبد خدرہ موجود ہے جو ہرے رنگ کا ہے لیکن وہ سراغ تیسرے گمبد میں بھی رکھا گیا تھا اور میرے بھائیوں بھائیوں میں آپ کو یہ بات بتلاؤں شاید آپ کی کبھی نظر نہ پڑی ہو آج بھی اگر آپ جاؤ گمبد خدرہ کو غور سے دیکھنا باہر سے تمہیں وہ سوراخ اب بھی نظر آئے گا آج بھی وہ سوراخ موجود ہے گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں میں وہی مدینے میں تھا گزشتہ سال تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب اگر کوئی چینجز ہوئی تو پتا نہیں لیکن الحمدللہ وہ جو سوراخ تھا تین گنبد ہے تینوں کی سیدھ میں ابھی بھی وہ سوراخ گمبد خدرہ میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے مدینے میں جب بارش کی تنگی ہوتی ہے اس گنبد کی لڈ کو کھول دو اللہ اپنی رحمتوں کو بھیج دیتا ہے یہ شان ہے اس کالی کملی والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تاریخ کی بات پر ایک اور بات آپ کو بتلاؤ کہ ترکیوں کے زمانے میں ایک سال ایسا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو آل سعود کی حکومت ہے پہلے ترکی تھے ترکیوں کے زمانے میں یہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے کھول دیا لیڈ کو پھر بھی بارش نہیں اب سب پریشان کہ آج تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں بارش نہ ہو تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اب کیا بات ہے کیوں بارش نہیں برس رہی ہے سارے لوگ پریشان ہیں علماء جمع ہوئے اور سب نے مشورہ یہ کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات سوچی جائے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس سوراخ کو چیک کر لیا جائے کہیں کوئی بات سوراخ میں تو نہیں ہے چنانچہ اس زمانے کے بادشاہ نے اس ترکی بادشاہ نے اور تمام نے طے کیا ایک چھوٹے سے بچے کو جو نابالغ تھا معصوم تھا اسے اوپر چڑھایا گیا اور بچے کے ہاتھ بھی چھوٹے سے ہوتے ہیں اسے یہ کہا گیا کہ تم سوراخ میں ہاتھ ڈالو دیکھو کہ کوئی بات ہے یا نہیں تاریخ میں لکھا ہے جب اس ننے سے بچے نے ہاتھ ڈالا ہے تو اندر ایک مرا ہوا کبوتر پھنسا ہوا تھا ایک مرا ہوا کبوتر پسا ہوا تھا بچے نے کبوتر کو کھینچ کر نکالا ادھر کبوتر نکلتا ہے تاریخ گواہ ہے مدینے میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہو سبحان اللہ تو یہ شان ہمارے کالی کملی والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو اندازہ لگاؤ جس نبی کا یہ مقام ہو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو کہ جس زمین پر آپ لیٹ گئے وہ زمین عرش سے زیادہ فضیلت والی ہے جب زمین کو اتنی فضیلت ملی تو میرے نبی کا کیسا مقام ہوگا اور جس نبی پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا یہ کلام اللہ نبی کی زبان سے ہمارے سامنے آیا تو یہ کلام کی کیا شان ہوگی اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ کہ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ تو اللہ کا کلام ہے فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ یہ قرآن بڑی شان والا جس نبی پر نادل ہوا وہ بڑی شان والے اور قرآن کریم کو آپ دیکھیے یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے آپ کسی کارڈ بورڈ کو دیکھیے کہیں پر کوئی کارڈ بورڈ پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے اس کو ادھر ڈال دیتے ہو اٹھاتے ادھر پھینک دیتے ہو کارڈ بورڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اسی کارڈ بورڈ کو جب قرآن کا فرنٹ کور اور بیک کور بنا دیا جائے اسی کارڈ کو لے کر بائنڈ کر کے قرآن کریم کا کور بنا دیا جائے تو وہ کارڈ بورڈ وہ ہارڈ کور جو قرآن کریم کا فرنٹ کور اور بیک کور بن جاتا ہے جب اس کو قرآن سے جوڑ دیا جائے مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کارڈ بورڈ کی اس فرنٹ کور اور بیک کور کی آج یہ عزت ہے کہ اگر کوئی غسل کی حاجت ہے اور پھر بھی اسے چھو لے گا تو وہ گنے ہو جائے گا کوئی بے وضو ہے اس نے اسے ٹچ کر لیا وہ بھی گنہگار ہو جائے گا کارڈ بورڈ وہ کور تو بے جان ہے لیکن جب وہ قرآن سے چپک گیا اور قرآن سے لگ گیا تو مقام اسے یہ ملا کہ بغیر وضو ٹچ نہیں کر سکتے تو اندازہ لگاؤ جو قرآن سے جڑ جائے گا قرآن کی محبت کو سینے میں بسا لے گا قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا اس کا اللہ کیا مقام دیں گے اس سے اللہ کتنے بڑے اپنے مقام سے نوا دیں گے اس بنا پر یہ قرآن کریم ایک ایسی پیاری کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ اس زمانے میں جب امیر المؤمنین ہے مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے گزر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے دیکھا تو وہیں پر دیکھتے کھڑے رہ گئے پہاڑ کے اوپر سے نیچے دیکھ رہے دیکھ رہے سارا لشکر موجود ہے صحابہ اور دیگر حضرات موجود ہے سب رک گئے کہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا کسی نے آ کر پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پہاڑ کے نیچے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا میں بکریوں کو اور جانوروں کو چرانے کے لیے یہاں پر آیا کرتا تھا اور میرے جانور چرایا چڑھتے تھے لیکن مجھے چرانا بھی نہیں آتا تھا جب میں واپس جاتا تھا جانور بھوکے ہوتے تھے میرا والد خطاب بہت غصے ہو جاتا تھا خطاب مجھے ڈانٹتا تھا مجھے کوستا تھا مجھے مارتا تھا اور میرا والد مجھے کہتا تھا تجھے جانور چرانے نہیں آتے ہیں تو دنیا میں کیا کرے گا تو کسی کام کا نہیں ہے تو عمر تو وہ تھا جو کسی کام کا نہیں تھا لیکن جب اللہ نے اسلام دیا اللہ نے قرآن دیا اور قرآن پر جب میں نے عمل کیا تو آج اس کی برکت سے اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہاد الكتاب اقواما کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم قوم کو قرآن کی وجہ سے ایسی بلندی نصیب فرماتا ہے تو بڑے خوش قسمت ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا ہے مبارک رات دعا کرو اللہ ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے میرے بھائیوں قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا بہت بڑی بات ہے بلکہ کبھی کبھی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے جس کو برکی بنایا جو برکی ہے وہ صبح میں اٹھتا ہے کام پر جاتا ہے اس کا اپنا پروفیشن ہے اس کا اپنا کام ہے صبح سے شام تک برکس کو دیکھتا رہتا ہے اسے اٹھایا اسے لگایا اسے اٹھایا اسے لگایا اللہ نے جسے ٹیلر بنایا ہے وہ پورا دن کپڑوں کے سامنے پڑا ہے اسے کاٹ رہا ہے اسے سٹچ کر رہا ہے اسے جوڑ رہا ہے اسے جوڑ رہا ہے اللہ نے جسے جوائنر بنایا ہے وہ پورا دن لکڑوں کے سامنے پڑا ہوا ہے لکڑے کاٹ رہا ہے اور فرنیچر بنا رہا ہے اسے جوڑ رہا ہے اسے جوڑ رہا ہے ہے اللہ نے جسے میکنک بنایا ہے وہ گاڑیوں کے سامنے رہ کر اس کے پرزوں کو دن بھر دیکھتا رہتا ہے پورا دن اسی میں گدر جاتا ہے تو کوئی پورا دن برکس کو دیکھتا رہتا ہے کوئی پورا دن کپڑوں کو دیکھتا رہتا ہے کوئی پورا دن لکڑوں کو دیکھتا رہتا ہے کوئی پورا دن لوہے کو دیکھتا رہتا ہے اور مبارک و حافظ قرآن کہ تو تو صبح سے شام تک قرآن کو دیکھتا رہتا ہے وہ تو پڑھتا بھی قرآن ہے وہ تو دیکھتا بھی قرآن ہے اس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے اس کے جیب میں بھی قرآن ہے اسی کو یاد کر رہا ہے اسی کا علم حاصل کر رہا ہے تیری عظمتوں کو سلام ہوئے حافظ قرآن کہ اللہ نے تجھے کیسی مبارک زندگی نصیب فرمائی ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظ کرام کی برکت سے ہمیں پورا قرآن کریم یہاں پر سنایا ہم دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائے ہم بھی قرآن کریم کے پڑھنے والے بن جائے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائے اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے اور یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر عمل سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گا ہم جئیں گے بھی تو نبی کے طریقے پر اور مریں گے تو بھی نبی کے طریقے پر کہیے انشاءاللہ اللہ سچا حب رسول ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین وآخر الحمدللہ کچھ ضروری اعلانات آپ کے سامنے کر دو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں پورے سال میں ایک ہی دن ایسا ہوتا ہے جو آج کا آج کی رات ہے جب ہماری مسجد کے لیے ہم للہ کلیکشن کرتے ہیں ورنہ اللہ کا شکر ہے جتنی ضرورتیں تھیں اللہ نے پوری کر دی ہے سال میں یہ ایک ہی رات ہوتی ہے جب ہماری مسجد کے لیے ہم کلیکشن کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا کلیکشن ہے وہ ہماری مسجد کے لیے للہ کلیکشن ہے اس لیے کہ یہ مسجد میں بھی یوٹیلیٹی کے بلز آتے ہیں مسجد کو بھی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے تو آج آپ تمام ادرا سے گزارش کروں گا اللہ کے گھر میں آپ آتے ہو یہاں پر عبادت کرتے ہو اس گھر کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے للہ رقم کے ذریعے سے اس گھر کے لیے بھی کچھ تعاون کرے تو آج کا للہ کلیکشن صرف ہماری مسجد کے لیے ہے ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے للہ رقم کے ذریعے سے مسجد کے مینٹیننس کے لیے مسجد کے بلز کے لیے مسجد کے دیگر عمر کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے ہماری ماؤں بہنوں کو یہ اعلان کر دوں کہ فورتھ لیڈی اسپیشل پروگرام اس سنڈے کو ہاف پاس ٹو سے ہاف پاس تھری انشاء انشاءاللہ تعالی مسجد میں ہوگا ہماری تمام ماں و بہنوں سے شرکت کی درخواست ہے اسی طریقے سے آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں قاری طیب صاحب تشریف لا رہے ہیں برمنگم سے بڑے زبردست مقرر ہے اور لاسٹ ایئر جب میں عمرے میں تھا تو وہی قاری صاحب یہاں پر ستائیسویں رات کو آئے تھے ہماری خوش قسمتی آئندہ کل وہ پھر ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں لہذا عصر کے بعد یہ بیان ہوگا پونے سات بجے عصر کی جماعت ہے تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے اور ہاں میرے ینگسٹرز میرے نوجوانوں ہم آپ کو نہیں بھولے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل انگلش میں پروگرام ہمارے نوجوانوں کے لیے سنڈے کو رکھا گیا ہے اور سنڈے کو عصر کی نماز کے بعد پونے سات بجے عصر کی نماز ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے انگلش میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے بیان کا پروگرام ہے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر Tauheed al-Islam girls high school کے پرنسپل مفتی عبد الحمید صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں سے خصوص خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے اس کے علاوہ آئندہ کل آئی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 آئے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے مولا اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ رضا مندی کا معاملہ فرما دے مولا آج کی یہ مبارک رات ہے اللہ قرآن کا ختم ہوا ہے مولا یہ تاک رات ہے بڑی مبارک رات ہے اللہ تیری رحمت متوجہ ہے اللہ ہمیں محروم نہ کر دینا مولا محروم نہ کر دینا اللہ یہ مبارک رات آدھی گزر گئی ہے چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اللہ اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے مولا رمضان جب آیا تھا ہم کتنی خوشیاں منا رہے تھے رمضان آیا رمضان آیا آج زبان کہہ رہی ہے رمضان جا رہا ہے رمضان کی مبارک گڑیاں جا رہی ہے اللہ یہ رمضان چلا جائے گا ویسے ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اللہ میں نہیں معلوم کتنے گھنٹے زندگی کے باقی ہے کتنی گھڑیاں زندگی میں باقی ہے مولا ایک دن آئے گا ہم بھی تیرے پاس آ جائیں گے اللہ موت سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب فرما دے الہ العالمین اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے تو ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے جنازے کو غسل دیا جائے مولا تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دے الہ العالمین ہمیں اچھی موت نصیب فرما دے کلمے والی موت نصیب فرما دے اللہ جب ہمارا انتقال ہو جائے نیک لوگوں کو ہماری قبر کے پاس بھیج دینا نیک لوگوں کو وہاں پر پر حاضر کر دینا اور اللہ ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دینا اللہ بہت گنہ گار ہے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہاتھ اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھائے یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے لیکن اے اللہ یہ مجمع بڑا پیارا مجمع ہے مولا یہ سب روزے دار تھے یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ آج اللہ راضی ہو جائے آج ہمارا مولا راضی ہو جائے پروردگار عالم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا مانا ہم گنہگار گار ہے کوئی تو تیرا ایسا بندہ ہوگا جو تجھے بہت پیارا ہوگا کوئی تو تیری ایسی بندی ہوگی مولا جو تجھے بہت پیاری ہوگی اللہ تجھے ان کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے مولا کتنے ہمارے ایسے بھائی ہوں گے کتنی مائیں بہنیں گھر میں ایسی سن رہی ہوگی کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے گرم گرم آنسو تیری بارگاہ میں بہاتے ہوں گے ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں نکلتی ہوگی اللہ جن پر تجھے بہت بہت پیار آتا ہوگا اللہ تجھے ان کا واسطہ میں معاف فرما دے پروردگار عالم سفید رش پر بیٹھے ہوئے ہیں سفید بال والوں سے تو تو بھی شرماتا ہے اللہ ان کے صدقے سب ہمیں معاف فرما دے مولا ننے ننے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کی برکت سے معاف فرما دے اے اللہ یہ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں پر تیرے مہمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ موتقفین اعتقاف کرنے آئے یہ تیرے مہمان ہے اللہ یہ تیری محبت میں آئے یہ گھر کو چھوڑ کر آئے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تیرے دربار میں آ کر پڑے ہیں اللہ تجھے ان نیک لوگوں کا واسطہ ہمیں ہمیں معاف معاف فرما فرما دے دے اللہ بھی اور اسی گھڑی مولا معلوم ہے ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا پکا پکایا دین ملا اس کی قدر نہیں کر سکے اللہ ہمیں وہ گرم ریت پر نہیں لٹایا گیا جو تیرے بلال کو لٹایا گیا تھا اللہ وہ گرم انگاروں پر نہیں لٹایا گیا جو حضرت خباب کو لٹایا گیا تھا اللہ ہماری باڈی کے پیسز نہیں کیے گئے جیسے حضرت خبیب کے کیے گئے تھے اللہ ہمیں تو تیار دین ملا اس کی بھی ہم قدر نہیں کر سکے اے مولا وہ اسی سال کی بڑھی سمیہ مولا اسی سال کی بڑھی سمیہ ہے ابو جہل کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے ورنہ سمیہ مار ڈالوں گا حضرت سمیہ کا جواب ہے ابو جہل ایک جان ہے سو جانے ہوتی تو بھی نبی پر قربان کر دیتے اے اللہ ابو جہل ناراض ہو گیا اس نے اسی سال کی بوڑھی سمیہ کی شرمگاہ پر پرچا مارا اللہ وہ سمیہ کیسی تڑپی ہوگی مولا حضرت سمیہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ اس گڑی کے تفیل میں معاف فرما دے مولا ان دشمنوں کو پھر بھی رحم نہیں آیا مولا حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کو باندھا گیا اونٹوں سے باندھا گیا اور اپوزٹ ڈائریکشن میں اونٹوں کو دوڑایا گیا اللہ اونٹ دوڑتے گئے سمیہ کا بدن پھٹتا گیا اور اللہ سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا گیا گیا مولا اتنی تکلیف نظرات نے اٹھائی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں دین ملا ہے اللہ ہم اس دین کی قدر نہیں کر سکے اللہ قدر نہیں کر سکے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا جب روز اقدس پر ہمارے عمال پہنچتے ہوں گے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مولا وہ نبی ہمارے لئے زندگی پر روئے ہیں ہم نے وفات کے بعد بھی آپ کو چین نہیں لینے دیا اللہ یہ ہمارا بہت بہت بڑا جرم ہے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے مولا پل سرات پر آسانی سے پار کروا دے اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے مولا نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے اللہ ہمیں تو وہ دن دکھا دے جب نبی کے سامنے حاضری ہو جائے اللہ کے نبی ہمیں نام لے کر بلائے ہمیں اپنے سینے سے لگا لے اور کہے میرے امتی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہو اور اللہ اپنے مبارک مبارک ہاتھوں سے ہمیں آب کوثر نصیب فرمائے پروردگار عالم ہم جانتے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے نبی کے طریقے کو ٹھکرایا ہے الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے اللہ آج تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اللہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اللہ آئندہ تجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے دیکھ اللہ ہم نے توبہ کر لی ہے مولا سچے دل سے توبہ کر لی ہے اللہ اب تو معاف فرما دے اللہ اللہ تو معاف فرما دے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارا وعدہ بہت جھوٹا ہے لیکن اللہ آج ہمارے بول پر فیصلہ فرما دے اور ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ وہ آگ بہت خطرناک ہے اللہ وہ آگ بہت خطرناک ہے اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے ہم تو معمولی سے سر درد میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تیرے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے اللہ ہم بے طاقت طاقت نہیں ہے مولا مولا ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ تیرے قہر سے بچا لے اللہ تیرے غصے سے بچا لے اور ہم سب کو بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے ہمارے والدین کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیل ہمارے ٹوٹے ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے جو باقی رات رہ گئی اللہ اسے قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دے اور زیادہ سے زیادہ تیرے سامنے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما صفون وسلام علی المرسلین والحمد